حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام فرماتے تو اللہ اکبر کہتے پھر یوں کہتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پاک ہے تو اے اللہ اپنے حمد کے ساتھ تیرا نام بڑی برکت والا ہے تیری شان بہت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں پھر کہتے لا الہ الا اللہ تین مرتبہ پھر کہتے اللہ اکبر کبیرہ تین مرتبہ پھر کہتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسی میں اللہ سننے والے جاننے والے کی پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان مردود مجھ پر کوئی جنون کا اثر ڈالے یا مجھے تکبر پر آمادہ کرے یا غلط شعر و شاعری کی طرف لے آئے اس کے بعد آپ قرآن امام ابو داود رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ اس حدیث کے بارے میں اہل الحدیث کہتے ہیں کہ یہ علی بن علی ان حسن کی صدر سے مرسل ہے اور یہ وہم جعفر کو ہوا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر سات سو پچہتر